ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء سورہ مشمل اور سورہ مدثر تقریباً ایک ہی مضمون پر مشتمل ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں مزمل کے معنی چادر اڑانے کے ہیں اور مدثر کے معنی بھی چادر اوڑھنے والے کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متصف فرمایا علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ہیرا کی پہاڑی میں ایک عرصے تک رہتا تھا جب میری وہاں پر اعتکاف تھا اور خلوت کا زمانہ ختم ہو گیا تو میں اس سے نکلا اور جب میں باہر نکل رہا تھا تو اس وقت میں کسی پکارنے والے نے مجھے پکارا آواز دی تو میں داہنی جانب دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا بائیں جانب دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا آگے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا میں نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو اسی فرشتے کو جو غار خدا میں مجھ سے ملا تھا کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا اس حال میں کہ اس کی کرسی اور اس کی بیٹھک کی وجہ سے زمین آسمان کا خلا پر ہو گیا تھا اس سے میرے اوپر ایک قسم کا خوف تاری ہوا اور میں زمین پر آ رہا اور پہاڑی سے اتر کر نیچے پہنچا اپنے گھر گیا اور میں نے کہا دس سرونی دس سرونی مجھے چادر اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو چنانچہ گھر والوں نے مجھے چادر اڑائی اور ٹھنڈا پانی ڈالا اس کے بعد کچھ اطمینان و سکون ہوا اللہ پاک نے یہ آئے نازل فرمائی یہ تو اسی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا نزول سورہ مدثر ہی کو قرار دیتے تھے لیکن جمہور امت اس سے اس وجہ سے اختلاف کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل کی گئی تھی اس پر اجماع اور اتفاق ہے حضرت جابر کی یہ روایت بخاری میں موجود ہے اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تو دونوں کے درمیان میں تدبیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہی کی ابتدا تو سورہ عالم کی ابتدائی پانچ آیتوں سے ہوئی کہ چونکہ تین سال تک وہی موقوف اور بند رہی اور اس کے بعد جو پہلا واقعہ پیش آیا اور پہلی وہی آئی تو یہی سورہ مدثر کی تھی سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی ترقی اور اپنی ذات کی اصلاح اور اس کو آگے بڑھانے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے کی ترغیب دی تھی سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے قوم کی اصلاح اور امت کی ہدایت کی فکریں کرنے کا حکم دیا ہے سورہ مدثر کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی علیمان سید کم مرضہ وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه اس کی تشریح اور تفسیر میں فرمایا مفسرین نے کہ اللہ رب العزت نے تحجد کی فرضیت کو امت سے ختم کرنے کے لیے تین وجوہات بیان فرمائی کہ اگرچہ کہ تحجد کی نماز فرض تھی اور وہ بھی کم سے کم آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کچھ کم تو صحابہ کرام جو نہایت متی و فرما بردار تھے اور اس وقت تک جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر سب لوگ رات میں قیام کرتے تھے لیکن ان کو نصف ہو ابن قسمن ہو قلیلہ اوزد علیہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر یعنی مقرر فرمائی اور یوں فرمایا کہ آدھی رات آدھی سے کم یا آدھی سے زیادہ تو صحابہ کرام کو آدھی آدھی سے کم آدھی سے زیادہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور اس کا حل انہوں نے نکالا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ پوری رات ہی قیام کر دیا جائے اس لیے کہ کہیں آدھی سے کم کرنے جائیں اور غلطی ہو جائے اور آدھی سے زیادہ کرنے جائیں اس میں غلطی ہو جائے اور اللہ کا منشا پورا نہ ہو سکے لہذا پوری رات ہی عبادت کر لی جائے تو انہوں نے پوری پوری رات قیام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوئی ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے ان کے پیر پھول گئے اور وہ بہت مشقت محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ تحجد والی نماز تمہارے اوپر سے کر دی جاتی ہے اور اس میں تم کو رات میں عبادت کی اجازت ہے اور عبادت کی کا حکم جو ہے لیکن وہ جتنی چاہے تم کر فقر فخر ماں فخر امن القرآن کا مطلب مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے تیسر جتنا تم سے نماز پڑھا پڑھی جا سکے اتنی پڑھ لو بس یہاں پر قرآن سے مراد نماز ہے اور سورہ مزمل کے آخر میں تین جگہ قرآن کا ذکر آیا ہے تینوں جگہ پر اس سے مراد نماز ہی ہے کہ نماز قرآن سے مراد نماز ہے اور یہ ایک طریقہ اور ضابطہ ہے عربی زبان کے اندر اسے فصاحت و بلاغت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جز کا ذکر کیا جائے اور کل کو مراد لیا جائے چونکہ قرآن نماز کا ایک جز ہے تو اس کا ذکر کیا گیا اور مراد دی گئی پوری نماز اس لیے فخر من کے مطلب ہے فصل من السلاح جتنی نماز تم سے پڑھی جا سکے اب نصف رات نصف سے کم نصف سے زیادہ یہ سب تحدید برخاست اب کچھ نہیں ہے اب جو ہو سکے وہ کر لو پانچ منٹ دس منٹ کی بھی ہو جائے تو وہی کر لو اس کی اجازت دے دی گئی تین وجوہات اللہ تعالیٰ نے اس تخفیف حکم کی بیان فرمائیں وہ یہ علیمہ انصون منکم مرضا ایک تو یہ کہ بھائی تمہارے اندر بیماروں بیماروں کے لیے یہ حکم بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ دن میں بھی نمازیں ادا کریں اور رات تمام نماز پڑھتے رہیں دوسرے آخرون یقا نقاط یا الارض اور کچھ لوگ ایسے ہیں تم میں جن کو روزی روٹی کی مصروفیت ہے اور جو وہ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں تو دن تمام کاروبار میں وہ مشغول رہیں اور پھر رات کو آ کر اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے رہیں یہ بڑی مشقت کی بات ہو جائے گی اور تیسری وجہ یہ ہے آخرونقاتی فی سبیل اللہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو جہاد کی اللہ میں مشغول رہتے ہیں تو وہ دن بھر قتال کریں اور رات میں خدا کے سامنے کھڑے رہیں یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا اس لیے اللہ رب العزت نے فرما خطرب الما کے اب تم لوگوں سے جو اپنی خوشی سے ہو سکے وہ کر لو اور اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں اس آیت کے تحت اس آیت کو علماء نے تہجد کی فرضیت کی ناصف قرار دیا ہے تو اس آیت سے تہجد کی فرضیت اللہ پاک نے قتم فرما دی اب صرف پانچ نمازیں فرض رہے گی تہجد کی فرضیت اللہ نے اٹھا دی بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی لیکن امت سے اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے رفع فرما دی اور بعض فرماتے ہیں کہ نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت منسوخ کر دی اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وبینہ لئی فتح فتحجد بھی اللہ رات میں آپ کچھ نماز پڑھیے بطور نفل کے پڑھیے اور یہ فرض نہیں تو نبی کے لیے بھی فرض نہیں امت کے لیے بھی فرض نہیں اور بعض علماء کے نزدیک نبی پر تو فرضیت برقرار تھی البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو رات بھر آدھی رات آدھی رات سے بڑھ کر اس کو ختم کر دیا تھا نبی کو بھی اختیار تھا کہ وہ جتنی چاہیں تحجد پڑھیں اور جتنا کم کرنا چاہیں کریں جتنا زیادہ کرنا چاہیں کریں ان کو بھی اختیار تھا لیکن پورے طور پر ختم ہو جانے کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ نبی پر سے بھی ختم ہو گئی فرضیت عوام سے بھی فرضیت ختم کیونکہ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ایک دیہاتی آئے تھے انہوں نے حضور علیہ السلاۃ والسلام سے ایمان لانے کے بعد یہ پوچھا تھا کہ میں اب کیا کروں تو آپ نے فرمایا تھا کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھا کرو رمضان کے روزے رکھا کرو انہوں نے کہا کہ کیا ان پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی میرے ذمے کوئی نماز ہوگی اور اگر میں پنج وقتہ نمازوں سے ہٹ کر کوئی نماز نہ پڑھوں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تمہارے اوپر سے فریضہ ثابت ہوگا اور اللہ رب العزت تم سے راضی ہوگا تو صرف پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لینا یہی فرض باقی رہ گیا اسی لیے اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کے سوال کے جواب میں فرمایا اس کے علاوہ کوئی نماز تمہارے ذمے نہیں ہے ہاں تم اپنے طور پر اللہ انتطبا تم بطور نفل کے بطور اپنی طرف سے زیادت کے جو پڑھنا چاہو اس کی اجازت ہے لیکن نہ پڑھو تو کوئی وبال تمہارے اوپر نہیں اور کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں اس سے اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ نمازیں صرف پانچ وقت کی فرض ہیں اور اس آیت نے رات کی اس نماز کو جو بطور خاص نازل کی گئی تھی منسوخ کر دیا اب وہ نماز نفل کے درجے میں رہ گئی اور رات کی عبادت کرنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے اللہ کو پسندیدہ عمل ہے لیکن اللہ کی طرف سے لازم اور واجب نہیں ہے خاص طور سے بیماروں کے لیے اور جو لوگ روزی روٹی کے معاملے میں زیادہ مشغول رہتے ہیں اور بمشکل اپنی روزی کا انتظام کر پاتے ہیں سہولت سے اور راحت سے ان کی روزی فراہم نہیں ہوتی ان کے لیے اور مجاہدین سبیل اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی شاہ نے اس معاملے میں سہولت فرما دی کہ اب رات میں تم آرام کرنا چاہو تم آرام کر لو اور تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں کوئی ذمہ داری نہیں کہ تم نہ پڑھو اللہ کی طرف سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا پڑھو تو شرف کی بات ہے وزیرت کی بات ہے ثواب کی بات ہے اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بال بچوں کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے مال کمانے کو جہاد سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے اور اس لیے ایک اس کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص دن بھر <clears throat> معاش میں مشغول رہتا ہے دکان کھولتا ہے کاروبار کرتا ہے لین دین کرتا ہے یا بھی ویشتری خریدتا ہے اور بیچتا ہے اور اسی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں اور وہ ان ذمہ داریوں کو اور اپنے ماتحتوں کو راحت پہنچائے اور ان کو تکلیف سے بچائے تو فرمایا کہ اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک شہدا کے عمل کے برابر قرار دیا جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی و آخرون و نع البو نفیلا و آخرون و فی سبیل اللہ کچھ لوگ روزی روٹی کی مصروفیت میں ہیں کچھ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں ان دونوں پر رحم کھا کے اللہ نے تحجد کی فرضیت کو ختم کر دیا اور اس کو تمہارے لیے راحت میں تبدیل کر دیا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنا دونوں کے عمل کو برابر قرار دینا ہے کہ روزی روٹی اور معاش کی فکر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ثواب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک برابر ہے اس لیے کہ اپنے کمزوروں ماں تک دہتوں عورت کمزور ہے بچے کمزور ہیں ان انضاں اور ان کمزوروں کے خاطر اگر کوئی شخص روزی روٹی حاصل کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو ایک طرح کا جہاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت عجر و ثواب کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے کہ مال کی محبت اس کا سبب نہ ہو بلکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی اس کا سبب ہو کہ میرے اوپر اللہ نے کمزوروں کی ذمہ داری رکھی ہے اور میں ان کی ان کو راحت پہنچانے کے لیے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یہ محنت کر رہا ہوں تو چاہے وہ مزدوری ہو چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ ملازمت ہو جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عبادت قرار دے کر اس کا بڑا مرتبہ بیان کیا سورج کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے استغفار کا حکم دیا وسطر اللہ ان اللہ غفور الرحیم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انی لا استغفر اللہ کل یوم سبعین مرتا میں ہر دن اللہ تعالیٰ سے ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں اور ستر عربی زبان میں بہت کثرت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مقصد یہ نہیں کہ دن کے ستر دفعے کرتا ہوں مقصد یہ ہے کہ میں دن بھر میں کثرت سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا رہتا ہوں جب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہو کر معصوم ہو کر کثرت سے استغفار کرتے ہوں تو امت کو بس اللہ پر عمل اس سے زیادہ کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو کرتے رہنا چاہیے اس دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے نبی کا کام اللہ کی طرف بلانا توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو سمجھانا اور جو اس کو قبول کرے اس کو بشارت دینا اور جو اس کا انکار کرے اس کو ڈرانا یہ نبی کا کام ہوتا ہے اس لیے نبی کو نذیر اور بشیر بھی کہا جاتا ہے نظیر کے معنی ڈرانے والا اور بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا ہر نبی نظیر و بشیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ جو دعوت پیغمبر کی قبول کر لیں وہ ان کے حق میں بشیر ہے اور جو انکار کر دیں وہ ان کے حق میں نذیر ہے وہ رب کا اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے تیسرا حکم دیا وزیر بکفق پاک پاکیزہ رہیے اپنے کپڑے بھی پاک رکھیے اور اسی سے علماء نے نماز میں کپڑوں کے پاک ہونے کو شرط قرار دیا گناہ کے ہر کام سے رجز رجز رجز کہتے ہیں اور کے پیش اور زیر دونوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے عذاب الہی تو یہاں رجز فہجر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے عذاب کا سبب ہو سکتا ہے آپ اس سے دور ہو جائیے اور آپ اس سے علیحدہ رہیے حجر کہتے ہیں علیحدگی کو دوری کو اللہ نے فرمایا کہ گناہ کے کاموں سے آپ دور رہیے بالکل وطیہ بہ سے جسم کو کپڑوں کو بدن کو جگہ کو بستر کو ہر چیز کو پاک رکھنے کا حکم دے دیا اور ورج فہجر جر سے قلب اور دماغ کو گناہوں سے اور گناہ کے جذبات سے پاک رکھنے کا حکم دیا یعنی ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں طہارتوں کا اہتمام کرنے کا پابند کر دیا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت سے عرض کرتے تھے باعد بینی و بین خطایا یا کما المشرق والمغرب اے اللہ آپ نے مجھے گناہوں سے دور ہونے کا حکم دیا ہے میری مدد فرمائیے میرے اور گناہ کے بیچ میں مشرق مغرب کا فاصلہ کر دیجئے کہ مشرق کبھی مغرب سے نہیں مل سکتا اور مغرب کبھی مشرق سے نہیں مل سکتا ایسے ہی میرا اور گناہ کا کوئی سانچا اور کوئی جوڑ کبھی نہ ہو سکے اس کی دعا فرماتے تھے باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے ان کو معصوم بنایا تھا اور ہر نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے لیکن نبی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی وجہ سے اپنی معصومیت پر نظر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بے نیازی اور اس کے جلال سے ڈرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وَلَا اللہ تم پانچواں حکم یہ دیا کہ کسی پر احسان کریں تو بس اللہ کے واسطے کریں اس احسان کے پیچھے کبھی یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اس احسان کے بدلے میں اس سے زیادہ احسان وہ کر دے تو ہمارا اور بھلا ہو جائے اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی آدمی کسی پر احسان کرے تو اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اس کو معاملہ کرے کسی نے کسی کا اوپر ایک چھوٹا سا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی سکت ہے تو اس کو اس سے بڑا احسان جواب میں کرنا چاہیے یہ تو اخلاق کا تقاضا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار عالم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے کہ بندہ تو چھوٹا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دیتا ہے منجا اب حسنا فلاح عشر امثالیہ تو یہ احسان تو نہیں ہے لیکن انسان نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اچھے کام سے تو اللہ تعالیٰ نے دس گنا خوش کر دیا کم سے کم الا میں اتی دس سے لے کر سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو عطا کرتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے اور سنت الرسول بھی یہی ہے کہ کسی نے نبی کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں کی جس سے عظیم تر خیر اور بھلائی نبی نے اس کے ساتھ نہ کر دی ہو اس لیے امتنان استحصان اور کسی کے بھلے کرنے کا جواب اس سے بہتر بھلائی سے کرنا چاہیے سلام کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے تم بے تحیم فہدو بے احسن اور اردو اگر کوئی تم کو سلام کرے تمہارا استقبال خیر اور بھلائی کے الفاظ کے ساتھ کرے تو تم بہتر تو یہ ہے کہ اس سے اچھا استقبال اس کا کرو نہیں تو برابر تو کر دو جتنا اس نے کیا ہے اتنا تو کر دو جس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی تم کو السلام علیکم کہے تو بہتر یہ ہے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو اور اگر کوئی تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو بہتر یہ ہے کہ تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تو جو تم کو سلام کرے تحیہ پیش کرے تو الفاظ کے اعتبار سے تم اس کا استقبال احسن منہا اس سے عمدہ طریقے پر کرو اگر اس سے عمدہ طریقے کی کوئی حد نہ رکھی جاتی تب تو لوگوں کو بڑی مصیبت پیش آ جاتی اس لیے کہ سلام کرنے والا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جو جو الفاظ اس کے ذہن میں آتے سب کہہ دیتا دس منٹ تو جواب دینے والے کو اس سے بہتر جواب دینا ہے تو وہ اس سے بہتر دیتا تو ساری ملاقات تو اسی میں ختم ہو جاتی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کر عرض کیا السلام علیکم آپ نے فرمایا آشا اس کے اوپر دس واجب ہو ہوگی پھر اس نے آ کر دوسرے شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ سلاسی آپ نے فرمایا کہ عشرین اس کے بیس واجب ہو اور تیسرے نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا کہ سلاسی اس کے تیس نے کیا واجب ہو گئی ہیں اس کے لیے اور ایک شخص نے آ کر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما ہو تو آپ نے فرمایا کہ سلاسین پر بس ختم اس کے آگے کچھ نہیں اس لیے اگر آپ روک نہ لگاتے تو پھر تو سلام ہی سلام ہو جاتا بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا سلام ہی اوقات نکل جاتے لوگوں کو اس لیے آپ نے تیس پر لگا دی روک بس اتنا کافی ہے اب اگر کوئی اتنا بڑا سلام کر دے تو تم بھی اتنا بڑا جواب دے دو یہی احسن ہے اور اس سے احسن کچھ بھی نہیں ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ حکم دیا گیا کہ اچھا کرنا بدلے میں جیسا کسی نے بدلا اچھا کیا تو اس کے بدلے میں اس سے زیادہ اچھا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مگر نیکی اور بھلائی اور خیر کرنے والے کو یہ امید و توقع رکھنا کہ اس کے بدلے میں وہ مجھ سے بھلائی کرے یہ درست نہیں یہ اخلاق نہیں ہے یہ اخلاق کی گراوٹ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھلائی بدلے کے واسطے کر ایسا نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے ویت امون ہی مسکین ویتیم وسیعہ اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام مسکین کو مسافر کو قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے صرف اللہ کے واسطے لوج ہی اللہ کی ذات کے واسطے اور صاف کہتے تھے انما نطعمکم اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ہم نے تو صرف اللہ کے لیے کھلایا ہے بھائی ہم تو آپ سے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں سننا چاہتے تو اس کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ شکر گزاری بھی سننے سے شرمندہ ہو کہ ارے بھائی یہ تو بدلہ دے دے رہا ہے مجھے تو وہ اس سے شرمندہ ہو اسے اچھا نہ لگے شکر گزاری بھی اچھی نہ لگے اور اس کی توقع امید بھی نہ رکھے لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے لیے اخلاق یہی ہیں کہ وہ شکر گزار بھی ہو اور احسان کا بدلہ احسان ہی سے دے حل جزا ہو احسان علت احسان ولی ربی کا فصل چھٹا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ دعوت کی ذمہ داری آپ پر پڑ رہی ہے اور یہ راستہ بڑا کٹھن ہے یہ پھولوں کی سیچ نہیں ہے یہ تو کاٹوں کی وادی ہے آپ اس میں اتارے جا رہے ہیں تو صبر کرنا سیکھ لیجئے اپنے رب کے لیے جو صبر کرے گا اس کا صبر دائمی ہوگا اور جو صبر اللہ کے لیے نہیں کرے گا تو بہت جلدی ہمت ہار جائے گا جو صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اس لیے انسان صبر کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پابند فرما دیا یعنی اس دن سے دعوت اعلان کا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی کو دعوت نہیں دیتے تھے صرف آپ کو تو پڑھنے کا حکم ملا تھا اور تین سال تک کوئی دوسرا حکم نہیں ملا تین سال کے بعد یہ پہلا حکم آیا کہ آپ داڑھی ہیں آپ کھڑے ہو جائیے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیجئے اللہ کی باتیں بتانا شروع کر دیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دیجئے تو پھر آپ نے تمام رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حق ادا فرما دیا پھر اللہ رب العزت نے المشرقین نازل فرمایا اب کسی کافر کی پرواہ کیے بغیر کھلے عام عام لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیجئے ان کفی کل مستحزین اگر لوگ آپ کا استحضا کریں گے ہم آپ کے لیے بہت کافی ہیں کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت اور اعلان کے ساتھ دعوت کا دام شروع کیا پھر عمر بھر کسی کی پرواہ نہیں فرمائی کہ کون کیا کرتا ہے اس کے جواب میں اور کس کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے اور جو جو اچھی باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب سبحان اللہ